عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وبشر الله ویر گزار سے متعلق ماقبل میں روایتیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مستدل ہے اس کو ذکر کیا اس کے بعد امام طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا جواب دیا ہے اس لیے کہ اس کے مقابلے میں دوسری روایتیں موجود ہیں اگر دونوں روایتوں میں تقریب پیدا نہ کی جائے تو بظاہر متعارض ہوں گی تو اسی لیے انہوں نے ماحول میں دو جواب دیے تاکہ ان روایتوں میں آپس میں موافقت پیدا ہو اور دونوں میں کوئی تناخذ معنی پیدا نہ ہو بعض حضرات نے کچھ اور بھی جواب دیے ہیں ان میں سے نمبر ایک حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ حضرات صحابہ کا جو سوال تھا میرے گزار کے بارے میں بطور وہم کے تھا اور اس وہم کا جو منشا ہے وہ کہ یہ کنویں کا آبادی سے باہر غیر محفوظ ہونا اس سے وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کنویں میں نجاستوں کے پڑنے کا امکان اگرچہ اس میں وہ باقی نہ رہیں نکال دی جائیں لیکن اس طرح کے غیر محفوظ کنویں میں نجاستوں کے پڑنے کا امکان ہے تو اس سے یہ وہم پیدا ہوا کہ کہیں پانی نجس تو نہیں تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ محض بہم کی بنیاد پر پانی ناپاک نہیں ہوگا ال یقین لا یزول بشک شک کے ضابطے اور فائدے بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ ایک ہے علم اجمالی اور ایک ہے علم تفصیلی یہ سوال یہ علم اجمالی کی بنیاد پر تھا بہم نہیں بلکہ یقین اور علم لیکن یہ ایک اجمالی علم ہے اور وہ یہ کہ اس طرح کا کنویں کا غیر محفوظ ہونا یقیناً وقوع کا سبب بن سکتا لہذا یقینی طور پر جب بارش آئے پانی کا سیلاب آئے پانی کا بہاؤ آئے تیز ہوائیں چلیں جنگل و بیابان میں کتنی نجاستیں ہوتی ہیں وہ کنویں میں آ کر پڑ سکتی ہیں اور یقینی طور پر پڑ سکتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا کہ جب اس میں نجاستوں کا پڑنا یقینی ہے اس وقت نہیں بلکہ کسی وقت بھی نجاستیں اس میں پڑ سکتی ہیں تو آیا اس سے یہ پانی نجس ہوگا یا آپ نے جو جواب دیا ہے اس کا حاصل یہ کہ فیصلہ علم اجمالی پر نہیں ہوتا بلکہ کسی جزئی تفصیل پر ہوتا ہے اجمالی علم پر نہیں بلکہ تفصیلی جزگے پر ہوتا ہے تفصیلی جزگے میں اگر نجاست کا وقوع ثابت ہو جائے مشاہدتن یا اس کے آثار اور قرائن تو پھر تو ناپاک کیا جائے لیکن نہ نجاست ہے نہ نجاست کے آثار ہے تو اس لیے اس پانی کو نجس قرار نہیں دے سکتے ان نلما تہور لاجن جیت تیسرا جواب <clears throat> ایٹم پم ہے اور یہ جواب علامہ ابو بکر راضی کا ہے وہ فرماتے ہیں جی کہ کبھی آپ نے نام سنا ہوگا اب تو میبزی وغیرہ فلسفے وغیرہ کی کتابیں پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا ہدایت الحکمت کا متن سوتے سوتے آپ پڑھ لیتے ہیں اور اس سے نہ استاد ہی کچھ پتہ چلتا ہے کہ کیا پڑھایا اور نہ سارے کو پتہ چلتا ہے بس ایک نام کے لیے کہ ہدایت الحکمت پڑھائی جاتی ہے کہیں ہدیہ سعیدیہ بھی کبھی پڑھتے تھے اب بھی شاید کہیں پڑھاتے ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ ذکر کیا ہے جی کہ جوہر کا جوہر میں حلول نہیں ہوتا اب حلول کس کو کہتے ہیں کچھ پتہ ہے ہاں بھائی کوئی حلور کی تعریف کرے گا کہا اچھا، بیٹا یہ اتنے حضرات اس سال دارون سے فارغ ہوں گے باہر کہاں کہاں کی دنیا میں جائیں گے اور کوئی ان سے حلول کا مسئلہ پوچھ لے تو کیا جواب دیں گے ہاں جی شہ واحد بننے کا کیا علامت ہے اس میں ایک قید کا اضافہ ہے اس میں پوری بات نہیں ہوئی ایک شے کا دوسری شے میں تداخل اس طرح سے کہ اشارے حصیہ میں متحد ہو جائے کہ ایک طرف اشارہ کریں ایک کی طرف تو وہ دوسرے سے ممتاز نہ ہو سکے جیسے گلاس میں یہ پانی ہے اس پانی میں شکر ڈال دیں اور وہ شکر اپنے اجزا کے ساتھ پانی کے اجزا میں حلول کر دی اب اگر آپ اشارہ کریں گے تو اشارہ حصیہ میں یہ پانی اور شکر ممتاز نہیں ہے ایک کی طرف اشارہ دوسرے کی طرف اور دوسرے کی طرف کریں گے تو پہلے کی طرف یہ ہے حلول کی تعریف اور حلول کے اور بھی تعریفیں میوزی شریف میں کی گئی ہیں اور اس بیچاری کو کتاب کو یہ نکال دیا گیا ہے اور اس کا کوئی نکال دیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن یہ کہ اس کا کوئی متبادل نہیں یہاں سمجھے بات کہ حضرات متکلمین کے ندی خاص طور اس لیے کہ فلاسفہ کو کہتے ہیں کہ جزے لیا تجزہ باطل ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جبکہ حضرات متکلمین کہتے ہیں کہ یہ تمام اجسام عالم جتنے آیان اور اجسام ہے وہ سب اجزائے لائے تجزہ جس کو جوہر فرد کہتے ہیں تو یہ جواہر فردا سے سب بنے سب نئی باتیں ہیں تو جوہر <clears throat> جتنے اجسام ہیں وہ سب جوہر سے بنے پانی میں ایک جسم ہے نجاست بھی کسی بھی شکل میں ہے ایک جسم ہے وہ ارد نہیں ہے بلکہ جسم ہے اور یہ اجزائے لا یتجزا سے مل کر ارے اجزائے لا یتجزا سے مل کر یہ جسم تیار ہوا ہے اب نجاست کو پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی بھی جوہر ہے اور نجاست بھی جوہر ہے جوہر کا جوہر میں حلول نہیں ہوتا لہذا پانی نجاست کو پاک نہیں کر سکتی اس طرح سے کہ اس میں حلول کر جائے تو اس میں حضرات صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ نجاست کے اجزاء پانی کے اجزاء میں تداخل اختیار کر جائیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان تہور پانی پاک ہے اپنی جگہ پر اور نجاست نجس ہے اپنی جگہ پر نہ پانی نجاست کو پاک کر سکتی ہے نہ نجاست حلول کر کے پانی کو نجس کر سکتی ہے پانی اپنی جگہ پاک اور نجاست اپنی جگہ نجس تو اب وضو کرنا کیوں جائز نہیں ہے اگر کسی پانی میں نجاست مل گئی تو نجاست کا حلول پانی میں نہیں ہے پانی اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہے اور نجاست اپنی ذات کے اعتبار سے نجس ہے تو وضو کرنا کیوں جائز نہیں مجاورت کی وجہ سے کہ اس پانی کے ساتھ نجاست اگرچہ اس میں حلول نہیں ہے لیکن اس کے مجاور ہے اور اس کے ساتھ مصاحب ہے اس مجاورت کی وجہ سے یہ پانی قابل یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پانی کی ذات نجس ہو گئی بلکہ یہ کہا جائے گا کہ مجاورت کی وجہ سے یہ پانی قابل استعمال نہیں ہے اور اس کو عرفن کہہ دیا جاتا ہے کہ پانی نجس ہے تو حالانکہ پانی کی ذات اور اس کی حقیقت یہ نجاست اس کو تبدیل نہیں کر سکتی پانی اپنی جگہ پر معن تہورا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کو تہر بنایا ہے تو یہ پانی پاک ہے اور نجاست نجس ہے لیکن مجاورت کو ایسے قابل استعمال نہیں ہے لیکن یہاں پیر بدا کے بارے میں آپ نے یہی بات فرمائی کہ ایک تو یہ <clears throat> کہ دونوں کے دونوں جوہر ہیں اور ایک کا دوسرے میں حلول نہیں ہے لہاں تو استعمال بھی ثابت ہے پانی پینا بھی ثابت ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک عام بات بیان فرمائی راہ پیرے بزار کا مسئلہ تو وہاں پر نجاست کی مجاورت بھی نہیں ہے نجاست کی مجاورت بھی پانی کے ساتھ نہیں ہے اس لیے پانی کے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ورنہ حقیقت کے اعتبار سے جو ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا تو اس شبہ کا آپ نے ایک اصول سے جواب دیا فلفیے فلسفیانہ انداز سے حضرات متکلمین کے مسلک کی بنیاد پر کچھ نہیں سمجھ آیا جی چلو نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں پیسے مت دینا لیکن بہت اہم بہت اہم مسئلہ ہے جی یہ تو مختلف جوابات تھے آگے میرے بزار سے متعلق مزید جواب کی دو صورتیں اور ایک یہ کہ یا تو ایک طرف بیر بزا کا والی حدیث ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانی جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سمجھا کہ یہ عام ہے حالانکہ ہم نے بتلایا تھا کہ فلام اس کے اندر عہد کا ہے سوال جواب کے مطابق ہونا چاہیے اس سے مراد یہ مائع بیر بزا ہے لیکن اگر اس کو اپنے عموم پر بھی اگر رکھا جائے تو اس کے مقابلے میں مائع راکد والی حدیث گزری اور مستحق والی روایت ولوغ قلب والی روایت یہ تقاضا کرتی ہے نجاست کا اور بیر بزا کی روایت تقاضا کرتی ہے تہارت کا اب دونوں میں یا تو تنسیخ یا ترجیح کا معاملہ اختیار کیا جائے تنسیخ یعنی نسق کا حکم اس وقت لگایا جائے جبکہ تاریخ کے اعتبار سے ایک نسق کا مقدم ہونا اور ایک کا مؤخر ہونا ثابت ہو اور یہاں یہ بات ثابت نہیں ہے تو اس لیے نسق کا قول تو نہیں کر سکتے لیکن ترجیح کا قول اختیار کیا جا سکتا ہے اور ترجیح کی صورت کیا بنی ترجیح کی صورت یہ بنی کہ بیر بزا والی روایت عام ہے اور یہ مائع راکب والی روایت یہ خاص ہے حضرت شفافے کے نزدیک جیسے کہ آپ اصول میں پڑا کہ ان کے نزدیک عام جنی ہوتا ہے خاص قطعی ہوتا ہے لیکن حضرات اناف نے دلائے سے اس کی تردید کی اور یہ ثابت کیا کہ جس طرح خاص یقینی ہوتا ہے ایسے ہی عام بھی قطعی اور یقینی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ عام میں تفصیص دلیل زمنی سے جائز نہیں بلکہ پہلی مرتبہ تفصیص دلیل قطعی سے ہونی چاہیے لہذا بیر بزا والی روایت اپنے عموم پر ہے اور یہ روایت خاص ہے اور دونوں قطعی ہیں تو اس لیے اب ترجیح کی صورت اس میں اختیار اگر کی جائے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ <clears throat> عام یہ ایک اپنے اندر عموم اپنے اندر ایک حیرا پیمانہ رکھتا ہے اور یہ ایک کلی کے درجے میں ہے اور خاص ایک جزئی کے درجے میں ہے جب کلی اور جزئی میں ٹکراؤ پیدا ہو تو اس صورت میں یہ کلی کے معنی اور مفہوم میں کوئی تعبیل کرنی ضروری ہے کہ جس سے وہ جزئی پر منتبق ہو سکے یا یوں کہیے کہ بعض حضرات نے ترجیح کی اور صورتیں بھی اس میں بیان فرمائی نمبر ایک کہ قرآن کریم کے یہ اوفق ہے نجاست والی روایتیں لہذا اس میں ترجیح دی جائے گی بالقرآن اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساف میں یہ بیان فرمایا وہ یو ہند الحمد طیبات وہ یو حضمہ علیہ الخوائش اس سے کیا معلوم ہوا جی حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر خواہش معقولات مشروبات وغیرہ سب کو شامل ہے لہذا رسول کی شان یہ ہے کہ وہ خواہش کو حرام قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جس کنویں میں اتنی ساری نجاستیں پڑی ہوں اس کے بارے میں کیا خیال ارے جس کنویں میں اتنی ساری نجاستیں ہوں تو وہ اس کا نجس ہونا یقینی ہے تو جب وہ نجس ہے تو یہ رسول اس کو کیسے جائز کر سکتا ہے اور کیسے اس کے استعمال کی اجازت دے سکتا ہے جبکہ اس کا منصبی رسالت یہ ہے کہ بھائی حق محم الخوائد یہ منصبی ذمہ داری تقاضا کرتی ہے کہ اس نجس پانی کو استعمال نہ کیا جائے اور یہ ترجیح حدیث سے بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جو حدیثیں آئی ہیں ماہ راکد وغیرہ کی وہ صنعت کے اعتبار سے انتہائی قوی ہیں اور شیخین نے اس روایتوں کو ذکر کیا ہے اور جبکہ بیر بزا اور شیخین نے اس کو ذکر نہیں کیا اور بیر بزا کی روایتوں کے بارے میں پیچھے آ چکا ہے کہ یہ بیر بزا کی کوئی روایت صحیح صنعت کے ساتھ ثابت نہیں کمزور روایتیں ہیں ضعیف روایتیں ہیں تو اس لیے کہا جائے گا کہ اس حدیث کی روایت کے اعتبار سے اسی نجاست والی روایت کو ترجیح دی جائے گی اور ان علماء ہورن کو اپنے عموم پر رکھ کر وقوع نجاست کے باوجود اس کو پاک قرار دینا یہ صحیح نہیں اور یہ ترجیح اصول کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اصول یہ ہے کہ ایک مبی ہے اور ایک محرم ہے ترجیح کس کو دیں گے جی جی اور چوتھی ترجیح بال احتیاط ہے کہ ایک طرف یہ پانی رکھا ہے پاک اور ایک پانی رکھا ہے جس میں نجاست پڑی ہوئی ہے فرض کر لو کہ اگر ہم نجاست کا پانی استعمال کریں اور فی نفس ہی وہ نجس ہے تو قابل مواخذہ ہے اور اگر آپ یہ پاک پانی استعمال کریں تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے تو احتیاط کیا ہے کہ اس پاک پانی کو استعمال کیا جائے یا نجس کو لہذا نجس کو چھوڑ دینا چاہیے لہذا جب نجاست اس کے اندر واقع ہو گئی تو اب اس کو نجس ہی قرار دیا جائے گا چاہے تغیر اور صاف ہو یا نہ ہو اگر وہ مائع راکد اور مائع قلیل ہے تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقوع نجاست سے پانی نجس ہو جاتا ہے اور اس کا استعمال ترک کر دینا چاہیے تو یہ حضرات جمہور فقہ کے جو نجس ہونے کے جو دلائل ہیں وہ راجے ہیں بیر بزا کی روایت پر کہ جس میں بقو نجاست کے باوجود تہارت معلوم ہوتی ہے <coughs> یہ ترجیحات ان روایتوں کی ذکر کی گئی آگے مسئلہ ہے جی یہ وہی عرابی والا اور اسی طریقے سے وہ المومن لائن جس کی روایت ماقل میں گزری اس کے اعتبار سے بھی اس دلائل کی ترجیح حاصل ہوتی ہے اور وہ اس طرح سے کہ جس طرح سے کہ المومن میں اپنے عموم پر نہیں ہے اپنے عموم پر نہیں ہے بلکہ قید کے ساتھ ہے اور قید کیا ہے کہ اضال نجاست کے بعد وہ نجس نہیں ہوتا تو ایسے ہی توجیح اور تعویل امام صحابی کے جواب میں کہ یہ جو کہا گیا کہ پانی نجس نہیں ہوتا یہ کب جبکہ اس سے نجاست اور اس کے اثرات زائل ہو جائے تو سابقہ وقوع نجاست سے اس وقت وہ پانی ناپاک نہیں کہلائے گا وغیرہ وغیرہ آگے مسئلہ حضرات شواف ہے اور اسی طریقے سے حضرات احناف کا کہ اب تک تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے خلاف کہ اگر پانی کی مقدار کم ہے تو کوئی نجاست سے نجس ہو جائے گا اور اگر مائع جاری ہے یا کل جاری ہے یا مائع کثیر ہے تو جب تک تغیر اور صاف نہ ہو اس وقت تک وہ پانی پاک رہے گا لیکن آگے اختلاف ہوا تحدید میں توقید میں کہ کتنے پانی کو قریل کہا جائے اور کتنے پانی کو کثیر کہا جائے تو حضرات شواف حنابلہ نے تو کثیر کے لیے قلتین کی روایت کا سہارا لیا ہے اور قلتین کی روایت میں یہ فرق بیان کیا گیا کہ اگر پانی قلتین کو پہنچ جائے تو لا یحمل الخبث تو ایک توجہ تو صاحب ہدائیں نے کی ہے لیکن وہ بس کمزور سی ہے حدیث کے ثواف و سیاق سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس لیے اس کا معنی یہی ہے یامل الخبص کا کہ وہ اپنے اندر نجاست کو برداشت نہیں کر سکتی اور نجاست کو اٹھا نہیں سکتی اور نجاست کے اثرات اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتے یہ کل کی روایت اور جبکہ حضرات احناف نے تریل اور کثیر کی تاریخ جو پیچھے گزر چکی ہے کہ یا تو مبتلا بھی رائے ہے اور یا یہ کہ ایک کنارے کی حرکت سے دوسرے کنارے کی حرکت دوسرے کنارے پر حرکت نہ ہو تو یہ علامت ہے کہ اس طرف نے جو ارسد گری ہے اس کے اثرات دوسرے کنارے تک نہیں پہنچے لہذا اگر کوئی آدمی دوسرے کنارے پر اگر وہ پانی استعمال کرے تو اس سے تہارت حاصل ہو جائے گی تو یہ ہے جی مسئلہ یہ ہے عنوان مسئلہ ہے کلتین کا اس قلتین کے بارے میں بھی جس طرح سے کہ بیر بزاح کی روایتوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ کوئی بھی ایک روایت صحیح نہیں ایسے ہی مسئلہ کلتین کی روایت کا بھی ہے کہ یہ قلتین کی روایتیں بھی یہ قابل استدلال نہیں ان روایتوں کو پہلے دیکھ لیتے ہیں ان میں سے پہلی روایت پڑھی ہے مضمون وہی ہے اور مرکزی راوی قلتین کے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر مرکزی راوی قلتین کے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے اور ان سے ان کے مختلف شاگردوں نے یہ روایت نقل کی ہے تو یہ پہلی روایت ہے جی اور اس میں خاص طور پر جو پہلی روایت پڑھی ہے اس میں ولید ابن کثیر کا ذکر ہے اور مہشی نے کہا ہے کہ یہ ولید ابن کثیر جو ہے یہ خارجی عقائد کے ساتھ یہ مجرو اور منصوب ہے یعنی اس میں خروج کی عقائد کی بو آتی ہے اور یہ خارجی عقائد سے متاثر ہے تو اس لیے اس کی روایت قابل احتجاج نہیں سمجھی جائے آگے روایت دیکھیے جی۔ وبه قال كما حدثنا الحسين بن نسر سمعت يزيد بن هارون قال قال أخبرنا محمد محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. وبه قال حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا علي بن معبد قال قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال كما حدثنا يزيد بن سنان بن يزيد البصري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة أن عاصم بن المنذر أخبرهم قال قال كنا في بستان لنا أو بستان عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهم فحضرت الصلاة صلاة الظهر فقام إلى بئر البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فقلت أتوضأ منه هذا فيه فقل فقال فقال عبيد الله أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس ولي قال كما حدثنا ربي المؤذن قال حدثني يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناد مثله غير أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه على ابن عمر فقال هؤلاء القوم إذا بلغ الماء هذا المقدار لم يضره ما وقعت فيه من النجاسة إلا ما غلب على ريحه أو قانه أو لونه واحتجوا في ذلك چھ روایتیں جہاں پر چھ روایتیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قلتین کے سلسلے میں ذکر فرمائی اس کے بارے میں حضرات علماء نے فرمایا کہ ان چھ روایتوں کا حال یہ ہے جی کہ پہلی روایت میں ولید ابن کثیر ہیں اور یہ خارجی ہونے کا ان پر الزام ہے تو اس لیے روایت ان کی قابل توجہ بھی نہیں ہے اور باقی اس کے بعد تین روایتیں جو آئی ہیں ان میں محمد ابن اصحاف ہے کہ جن کے بارے میں امام مالک قول گزرا کہ یہ دجال اور قبضہ اس لیے اس کی روایت یہ تینوں روایتیں اس راوی کی وجہ سے قابل استدلال نہیں اور آخر میں دو روایتیں ہیں ان دو روایتوں میں سے ایک موقوف ہے اور ایک مرفوع ہے کہتے ہیں کہ مرفو کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ موقوف کی موقوف کا درجہ مرفو کے مقابلے میں موقوف کا درجہ قابل اس درجہ نہیں ہے کہ اس کو قابل استدال قرار دیا جائے اس لیے مرفو روایت کو ہوتی ہے موقوف سے استدلال کرنا مناسب نہیں اب رہا مرفو روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایت <coughs> اگرچہ مرفو ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کی ہے اور اس میں وہی قلتین کے مسئلے کو جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے اس کو بیان کیا اس روایت کے بارے میں حضرات محدثین نے بڑی تفتیش کی ہے تحقیق کی ہے اس پہ جرح اور نقد کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور ان تمام خیالات کو اگر جمع کیا جائے اور سب کے فتوے اور اخبار کو تو نتیجہ یہ ہے کہ قلتین کی کوئی روایت بھی قابل استضال نہیں چلو جی چھٹی ہوگی قلتین کی کوئی روایت معتبر نہیں مثلاً کہ یہ قاری اسماعیل مالکی ہیں انہوں نے قلتین کی روایت کے بارے میں کہا کہ اس کی ہر روایت ضعیف ہے اور اسی طریقے سے علامہ حافظ ابن قیم اور ان کے شاگرد ابن تیمیہ دونوں نے قلتین کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اسی طریقے سے یہ مسئلہ خاص طور پر کا مستدل ہے امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ کٹر شافی ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ امام شافی نے جن روایتوں سے استدلال کیا ہے وہ روایتیں ضعیف اور قابل استدلال نہیں ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی اس روایت پر نہ تو حجاز میں عمل ہے اور نہ غیر حجاز میں عمل ہے اور یہ روایت عمل کے اعتبار سے مطروب رہا حضرت عبداللہ عمر کی روایت تو اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پانی کا مسئلہ ہے اور جس سے ہر انسان کو پانچ مرتبہ نماز کے لیے پانی استعمال کرنے کی نوبت آتی ہے اور پھر حوصل کی بھی نوبت آتی ہے گویا کہ یہ مبتلا بھی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں سارے کے سارے لوگ مبتلا ہیں چاہیے یہ کہ اس روایت کی نقل کرنے والے حد تواتر کو پہنچنے چاہیے تھے لیکن عجیب بات ہے کہ اس روایت کو صرف حضرت عبداللہ بن عمر یہ نقل فرما رہے ہیں اس لیے بھی یہ روایت کچھ قابل اطمینان نہیں لگتی کہ یہ ایک عمومی مسئلہ جیسے کہ آپ پڑھیں گے مسجد ذکر کے بارے میں تفصیل آگے آئے گی کہ یہ مسئلہ مردوں کا اور نقل کرے ایک عورت بھائی مردوں کے مسئلے سے تمہارا کیا تعلق تو مردوں میں سے جن روایت کو نقل کیا اس کو تو چھوڑ دیا اور عورت کی روایت کو لے کر بس زکر کو نافذ وضو قرار دیا تفصیل وہاں پر آئے گی ایسے ہی یہ مسئلہ یہ عموم عموم بلوا کے درجے میں ہے صرف حضرت عبداللہ ابن عمر کا روایت کرنا یہ کچھ شک و شبہات کو پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ بڑی اہم بات کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے جو مشہور شاگرد ہیں کہ حضرت نافع ہیں حضرت مجاہد ہیں حضرت قطادہ ہیں دوسرے حضرات ہیں جو اجلۂ تلامزہ ان میں سے کسی نقل لطین کی روایت کو ان سے نہیں نقل کیا اور روایت نقل کرنے والے دوسرے درجے کے یہ راوی ہیں یہ وجہ ہے کہ اس قلتین کے روایت کو حضرات شیخین نے ذکر نہیں کیا جبکہ علامہ ابن حجر نے بڑا زور لگایا اور یہ کہا کہ حدیث قلتین علا شرطی شیخین ہے یہ انہوں نے زور لیکن اتنا اہم مسئلہ بنیادی مسئلہ اس کو حضرات شیخین نے ذکر نہیں کیا اور عبداللہ بن عمر کے جو مشہور تلامزہ اور شاگرد ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے کو ذکر نہیں کیا تو اس لیے اس کے مقابلے میں جو روایتیں آ رہی ہیں تو وہ روایتیں اپنی صنعت کے اعتبار سے انتہائی قوی ہیں جس کو حضرات شیخین نے مائع راکب کے مسئلے کو بھی بیان فرمایا مستحقف کو بھی ذکر کیا ولوغ کلب کے مسئلے کو ذکر کیا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلتیں نہیں بلکہ مائع راکت چاہے اس میں سو کلے کیوں نہ ہو وہ پانی لہذا اس اعتبار سے یہ ان روایتوں کو ترجیح حاصل ہوگی اور قلتین کی روایت کو مرجوح قرار دیا جائے یہ تو ترجیح اس پر یہ صنعت کے اعتبار سے تو یہ کلام ہے لیکن اگر ترجیح دینا چاہیں تو ترجیح کے اعتبار سے یوں کہا جائے کہ نجاست والی جو روایتیں ہیں وہ قوی ہیں اور یہ روایت ضعیف ہے اور اگر آپ تطبیق کا راستہ اختیار کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کتابوں میں حضرات اساتذہ نے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک تجربہ کر کے طلبہ کے سامنے دکھلایا کہ ایک ہموار زمین پر دو کلے پانی اور دو مٹکے پانی ڈال دیے اور وہ پانی اشر در اشر کی طرح سے پھیل گیا اور تو یہ فرمایا کہ یہ تو یہ روایت ہمارے خلاف نہیں ہے لیکن اگر مٹکا اگر بڑا ہو موتد بھی مقدار پانی کی اگر ہو تو وہ اثر در اثر کو اگر پھیل جائے تو گہرائی تو ہمارے اثر تو نہیں گہرائی تو اتنا ہے کہ پانی لے تو زمین کا کشف نہ ہو بس اتنی گہرائی چاہیے تو اس لیے یہ روایت ہمارے خلاف بھی نہیں ہے تو تدبیق کی یہ صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے تو چاہے ترجیح صنعت کے اعتبار سے ترجیح کا مسئلہ یا تطبیق کا مسئلہ اور یا صنعت کے اعتبار سے ذوق کا مسئلہ یہ ساری توجیحات اور تعویلات حضرات آناف کے حق میں جاتی ہیں کہ یہ کلتین کی روایت قابل استدلال ان روایتوں کے مقابلے میں نہیں جس کے پانی کی نجاست کا تذکرہ کیا گیا اب کلتین کی روایت کے بارے میں ایک ترجیح کی صورت یہ بھی ہے کہ جیسے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس قلتین کا مطلب کیا ہے تو میں نے بتلا دیا کہ قلتین کا مطلب یہ ہے کہ دو مٹکے پانی ہو فرمایا کہ نہ فرمایا کہ یہ اشارہ ہے مائع کثیر سے یہ اشارہ ہے مائع کثیر سے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب میں چونکہ پانی کی قلت ہوتی ہے ایک پانی ہوتا ہے اپنے مادن میں یعنی باہر ہاؤس کی شکل میں چشمے کی شکل میں کنویں کی شکل میں اور ایک پانی ہوتا ہے گھر میں گھر میں پانی دو کلے نہیں ہوتے بلکہ بقد ضرورت پانی لا کر استعمال کیا جاتا ہے اس لیے کلتین کو اور مازادہ کلتین کو کثیر قرار دیا ہے تو لہذا وہ کثرت سے اشارہ ہوگا یعنی ان معادن کی طرف اشارہ ہوگا کہ جس سے پانی لیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ دو کلے نہیں ہیں بلکہ اس میں تو سینکڑوں کلے پانی نکلیں گے تو اس لیے گھروں کے پانی کے اعتبار سے یہ کلتین کا ذکر کیا ہے کہ گھروں میں جو پانی ہے وہ کلتین سے کم ہوتے ہیں تو حاصل یہ ہے کہ گھر میں جو پانی ہے قلتین سے کم وہ قلیل ہے اور جہاں پر قلتین کا تذکرہ ہے اس سے اشارہ ہے پانی کے معدن کی طرف وہ کثیر ہے تو اس لیے کلتین کے ذکر سے کثرت کی طرف اشارہ یہ توجہ پھر اس کے علاوہ صنعت کے اعتبار سے یہ ساری گفتگو تو بہرحال آپ سن چکے ہیں پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ صنعت کے اعتبار سے اس میں اضطراب بھی ہے اس میں کہیں پر عبید اللہ ابن عبداللہ ہے کہیں پر عبداللہ ابن عبداللہ ہے متن کے لحاظ سے بھی اضطراب ہے کہ متن میں کہیں قلتین ہے اور کہیں پر قلتین نصف ہے کہیں پر عربعین قلتین بھی ہوئی ہے پھر اس کے علاوہ یہ لفظ مشترک ہے قلتین اور کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے گھڑے کے معنی میں بٹکے کے معنی میں ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی کے معنی میں ہوتا ہے آدمی کے قد کے قد کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آدمی کا قد مراد لیا جائے پہاڑ کی چوٹی مراد لی جائے تو وہ تو پانی کثیر ہے لیکن اگر آپ قلال حجر لیتے ہیں حجر کے بنے ہوئے مٹکے جیسے کہ شفافے کا اصرار ہے کہ مشترک ہے لیکن آپ نے جس ماحول میں بات فرمائی وہ کرینہ ہے اور بعض روایتوں میں حجر کے لفظ کو تشویہ ذکر کیا ہے تو اس لیے وہاں پر متعین ہو جائے گا کہ قلال حجر مراد اس سلسلے میں امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ آگے اس کا جواب دیں گے کہ دیکھیے حدیث میں صرف قلتین ہے اور یہ آپ تعین اس کی مقدار کی اپنے عقل سے اپنی رائے سے کرتے ہیں لہذا آپ اگر اس حدیث کی توجہ اپنی رائے سے کر کے تحدید کرتے ہیں تو ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم بھی قلتین کی حدیث میں تعویل کریں قلتین کی حدیث میں شوافے نے تعویل کیا کی کہ قلتین کے معنی میں ہے اشتراک اور انہوں نے مشترک لفظ مشترک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اس میں ایک معنی کو انہوں نے ترجیح دی لہذا اگر آپ قلتین کے معنی کو اپنی رائے سے ترجیح دے سکتے ہیں تو ہمیں بھی اختیار ہے کہ قلتین کے معنی کی تفسیر ہم بھی کریں اور وہ ہے کثیر مائع کثیر لہذا اس سے مراد مایا کثیر ہے اور مایا کثیر میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر نجاست پڑ جائے تو جب تک تغیر اور صاف نہ ہو اس وقت تک اس میں تبدیلی نہیں ہوتی یہ ہے جی خلاصت الخلاصۃ الخلاصہ باقی یہ تفصیل آپ مزید پڑھتے رہیں اور امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس پانی کے مسئلے کو چند مسائل ہیں اگر آپ پڑھیں کتاب الطارت میں اس کی بڑی بڑی اہمیت کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے ان میں سے یہ پانی کا مسئلہ بھی ہے حیض کا مسئلہ بھی ہے اور اسی طریقے سے آپ کا مسئلہ مس ذکر بھی ہے اور اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے یہ روایت ذکر فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ وہاں تجرب ادارے کا بے حدیث ابن عمر اس میں کیا ہے جی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت سے انہوں نے استدار کیا تو اب <clears throat> فقان الحجت علیہم لہذا اس جس قوم نے احتجاج کیا ان کے خلاف حجت اس قول والوں کی کہ جس قول کو ہم نے صحیح قرار دیا کہ یہ دونوں کلے بیان نہیں کیے گئے ہیں ان آثار میں ان کی مقدار یعنی یہ مشترک لفظ ہے اور اس کی کوئی مقدار اس میں بیان نہیں کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی مقدار قلتین من قلال حجر ہو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قلتین بول کر کیا مراد دیا ہے جی یہ قلت الرجل یعنی ہے قامت اس کی قامت کے برابر پانی ہو اور ارادہ کیا جائے کہ اگر ارادہ کیا جائے کہ پانی قلتین سے مراد قامتین ہو لہم یا پھر نجسن تو ظاہر ہے کہ وہ پانی کثیر ہے بولے نہ ہو یقون ظاہر کا فی مار انہار تو ایسی صورت میں یہ پانی انہار کے حکم میں ہوگا آگے سوال قائم کیا گیا حضرات شوافے سے کہ اگر تم خبر کو ہمارے نزدیک یہ خبر یہ ہمارے نزدیک اپنے ظاہر پر ہے اور قلاس مراد قلال حجاز معروفہ ہے اگر وہ یہ کہیں کہ ہم مشترک لفظ نہیں بلکہ اس سے مراد یہ مخصوص قلال حجاز معروفہ مراد دیتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ خبر اپنے ظاہر پر ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تو مناسب یہ ہے کہ پانی جب اس مقدار کو پہنچ جائے کہنا اعتراض اس پر یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر کے اعتبار سے معنی اور مفہوم یہ رکھتی ہے کہ جب قلتین کے بقدر پانی ہو تو وہ نجس نہیں ہو سکتا اب اس میں تغیر اصاف وغیرہ کی قید نہیں ہے جبکہ حضرات شفافے کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کہ پانی ظاہر ہے قلیل ہو یا کثیر مگر یہ کہ جب تغیر اوساف ہو ایسی قلتین کے بارے میں حضرت شفافے نے کیا تفصیص کی جی کہ تغیر اوساف نہ ہو تو جواب میں اگر یہ کہیں کہ اس حدیث یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے تو قیل القم فین فین کان قبل اور ظاہر کا واضح کرتا ہوں فین فینوئی یا کورنما برغ ظاہر کا مقدار تو اس ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ پانی جب اس مقدار کو پہنچ جائے تو کوئی بھی نجاست کتنی بھی ہو ضرر نہ ہو اگرچہ اس کا لام تام اور ری اس کے بدل جائے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تغیر اور صاف کا اس حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں فرمایا اب اس کے جواب میں جواب بھی شوافے کی طرف سے فرق کر لیا کہ اگر تم یہ کہو ہمارے اس سوال کے جواب میں کہ حدیث تو بظاہر مطلق ہے آپ نے اس میں کوئی قید اس میں کوئی قید نہیں حالانکہ تم قید کا اعتبار کرتے ہو تو جواب میں اگر آپ یہ کہیں کہ اس حدیث میں اگرچہ ذکر نہیں ہے تغیر اور صاف کا لیکن دوسری حدیث میں موجود ہے اور تم نے ذکر کیا ہے وہ روایت وہ یہ ہے جی کہ ما حدثنا محمد بن حجاج قال حدثنا علی ابن مابت قال حدثنا عیسیٰ بن یونس عن الاحوس ابن حکیم عن راشد ابن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه وطعمه وريحه یہ ہے جی مخصص کہ اس میں تغیر اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس سے اس کے ذریعے سے کیا ہوا جی کہ اس روایت کو خاص کر لیا گیا اس روایت کو خاص کر لیا گیا اس یہ اگر حدیث آپ اپنے استدلال میں تفصیل کے لیے پیش کریں تو اب اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ یہ روایت منقطع ہے یعنی یہ روایت مرسل ہے تابعی نے ذکر کیا صحابی کے واسطے کو صحابی کے واسطے کو چھوڑ دیا اور منقطع شوافے کے نزدیک قابل احتجاج نہیں ہے تو یہ روایت منقطع ہے اور آپ منقطع کو ثابت نہیں کرتے اور نہ اس سے احتجاج کرتے ہیں فین کن تم کا جال تم قول ہو فکرتے اللہ خاص سے میرے لیکن اس کے باوجود اگر آپ قلتین میں قول خاص پر محمول کریں قلتین میں آپ کے قول کو ایک خاص کلے پہ محمول کریں تو اگر آپ کے لیے تعویل کی گنجائش ہے تخصیص کی گنجائش ہے تعین کی گنجائش ہے تو زیادہ غیر حکم تو ہمارے لیے بھی ابھی جائز ہے کہ پانی سے مراد ہمیں خاص پانی مراد لے کلتین میں جو پانی ہے اس سے مراد خاص پانی مراد لے تو فیقون اور ظالے کا عمد ہو علاما ہو کو مانی لاسار اور اس سے مراد ہو مائع کثیر تو یہ اس روایت کے مطابق ہو جائے گا یعنی وہ جو پہلے روایتیں اور آثار مائع راکت وغیرہ کے ذکر کی گئی ہیں ان کے معنی کہ یہ روایت معفوق ہوگی اس کے مخالف نہیں ہوگی اور جب آثار اول جو بیول اور مائع راکد اور پھر نجاست الماء الدی فرینا مل بلوغ ہر فیحا عام اس کے اندر عموم ہے معلوم یسکل مقدار ہو کہ اس میں مقدار کو ذکر نہیں کیا گیا ہے وہ جو لالا کل مائن لا جزری اور محمول کیا جائے گا اس کو ہر پانی پر کہ جو جاری نہ ہو تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ کلتین میں جو پانی ہے وہ پانی جاری اس پانی سے مراد کیا ہے ارے اس پانی سے مراد الدی فل ورنہ اگر دو مٹکے کے پانی کو رکھیں اور مائع راکد والی حدیث کو سامنے رکھیں تو دونوں میں تعارض ہوگا اور دونوں میں تناقض پیدا ہوگا تو اس لیے ضروری ہے کہ پانی سے مراد ہم مائع جاری کو لیں اور نہ دیکھا جائے کہ اس کی پانی کی مقدار دو کلے ہے یا دس کلے ہے کما لم ینظر زر یون فی شہی مما زکنہ اللہ مقدار ہی جیسے کہ ہم مائع راسد وغیرہ کے بارے میں نظر نہیں کرتے کہ اس کی مقدار کتنی ہے تاکہ یہ آثار مرویہ اس باب میں آپس میں متعارض نہ ہو اور یہ مانا کہ اللہ صحانہ علیہ مان آثار کہ جس پر ہم نے ان آثار کے معانی کو صحیح قرار دیا یہ قول ہے ابو حنیفہ کا اور امام یوسف کا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مزید اس کی تائید کے لیے کہ اس کنویں کا حوالہ دیا ہے کہ جس میں کوئی جانور گر کر مر جائے کوئی جانور اس پانی میں گر وہ پا, کوئی جانور اس پانی میں یا کوئی آدمی پانی میں گر کر مر جائے تو اس کے باوجود کہ وہ پانی قلتین نہیں بلکہ میں تو کلّا ہے آپ بھی کیا کہتے ہیں جی سارا پانی نکالیں کیوں اسے کہ نجس ہو گیا کیوں نجس ہوا کہ قلتین سے زیادہ ہے پانی اور پھر کوئی تغیر اور صاف بھی نہیں ہے لہذا ان روایتوں سے استدلال کیا کہ جس کو فریق تو یہ فریق ثانی بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ روایتیں صحیح ہیں اور ان روایتوں میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے مرنے سے یا جانور کے مرنے سے پانی نجس ہو جاتا ہے اور پانی بہت زیادہ ہے تو چالیس ڈول کہیں پر ساٹھ ڈول کہیں پر سو ڈول نکالنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ حکم اس بات پر مبنی ہے کہ پانی نجس ہو گئے اور وہ روایتیں آ ہیں جی کل والا مسئلہ باقی رہ گیا آرابی والا مسئلہ آرابی والا مسئلہ کل باقی رہ گیا کہ جو اس کی بے ادبی پر اعتراض پڑ رہا تھا کسی نے تحقیق فرمائی جی کوئی نیا جواب جی ذہن میں آتا ہے اچھا ہاں فرمائیے وہ آپ کی طرح سے اتنا ذہین نہیں دیہاتی آدمی تھا اس کو کیا چور کی امتحان لیا جائے اور استعمال لیا جائے اور دیکھا جائے وہ تو بیچارہ سیدھا سادہ پھکڑ آدمی تھا یار ہاں جی۔ وہ عربی جب مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیوز اور انوار کے برداشت نہیں کر سکے جیسے آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو آپ کا پیشاب نکل جاتا ہے ایک جو وہ تو آتے ہی اس نے پیشاب تھوڑی نہیں کیا وہ تو مجلس میں بیٹھا اور جب پیشاب لگا تو وہاں سے اٹھ کر آیا اس کا جی اس کا ایک جاب اس کا جواب ایک یہ ہے کہ وہ عربی جب جو ہے نا آیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے تو اس نے سوچا کہ میں ساتھ ساتھ تقریر بھی سنو اور ہاں، یہ اس کے جواب کی بنیاد یہ ہے جی اول تو عام طور پر یہ کہا جائے کہ یہ بدوی تھا اور ایک مجلس میں آنے سے ظاہر ظاہر ہے کہ وہ تمام تعلیمی احکام اور اسلامی احکام سے ایک گھڑی میں واقف نہیں ہو سکتا تو یہ ناواقفیت کی اور تین ادب تھے اس کے اوپر لازم ایک مسجد کا ادب ایک نبی کا ادب ایک صحابہ کا ادب تین آداب اس کے اوپر لازم تھے لہذا اس نے دو ادب کو تو پورا کیا کہ نبی کے سامنے اور صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جیسے کہ اہل عرب کا معمول تھا اس نے ایسا نہیں کیا ادبن و احترابن مجلس سے اب مسجد میں اس نے مسجد کے ادب اس کے پیشاب سے متاثر ہوا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو بلاؤں میں مبتلا ہو گئے یہ اگر مسجد سے جاتا ہے باہر تو آپ کی تعلیم اور فجود و برکات سے محروم ہوتا ہے اور اگر مسجد میں پیشاب کرتا ہے تو مسجد کی تلویز یہ دو بلائیں اس کے سامنے تھی اس نے احبر البلیتین کو اختیار کیا اس طرح سے کہ یہ ہے اس کا کمال فہم اور کمال ایمان کہ جہاں تک مسجد میں پیشاب کا مسئلہ ہے وہ تو ایک بالٹی پانی ڈالنے سے یہ نجاست ظاہر ہو جائے گی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر میں مسجد سے باہر گیا اور آپ کے ارشادات سے محروم ہو گیا تو اگر کسی سے سن سنا کر تلافی کر لوں لیکن براہ راست آپ کے انوار اور برکات اور فیوزات سے میں محروم ہو جاؤں گا اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی اس لیے اس نے مسجد میں پیشاب کر کے یہ گوارہ کیا کہ اس کی نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی تلافی ممکن نہیں اس لیے اس نے مسجد میں پیشاب کیا تو یہ تو بہت بڑی معرفت اور بہت بڑے ادب کی بات